السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے W W W dot I R C P K dot com W W W dot ahl alhadith dot net W W W dot munazra dot O اور مزید معلومات کے لیے Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero three zero one five six one five double eight one zero three four five five zero nine three seven four nine شکریہ شکریہ کہ اللہ نے پیرا ماں سا سیر رسول میرے رسول نے ہے لوگ کہ اللہ کے رسول نے سانس قرآن بھی دیتا کہ اللہ کے رسول نے حدیث حقیقت قرآن کا ہی دشمن ہے کہ اپنی جان بچاؤ واسطے وہاں کا سہارا لینا منتری قرآن کا حدیث اپنے آپ کو بچاؤ کی خاطر کے سائے سے جا کے کھڑے ہوتے کہ کا اتراج ہے کہ گل اتوں کی لیا ہاں جی مجھے محبت نہیں ہونا بالکل بات میں کر رہا کہ اللہ اللہ فرماتے ہیں ماں کا رسول رسول رسول جو نے نے تمہیں دیتا ہے کیا کے دیتے پھر پیچھے دوسرے دن جمع ہوگا ضرورت ہے وہ جب مسئلہ قرآن حدیث ہے جیسے لو بچائے ہو بھی چوکھا کی ضرورت ہے بات میں یہی کر رہا کہ اللہ نے فرمایا رسول رسول رسول یا میں تو اللہ اللہ اللہ اللہ شخص کا دار ہے کے اگر یہ اور اللہ کے رسول کی تازے داری انہوں انہوں نے نے لگتی نہیں اچھی ہے اطاعت ابو اللہ رسول کی داری کے مقابلے یہاں تکلیف گڑی تکلیف کی کوئی نہیں ہے انہوں نے وہ چیز گڑی بڑی دین اضافہ تو تقریر بار تقریباً بات نہ مانے گی ایسی تو تقریر کا لفظ ہی آؤٹ گیا اللہ نے کی کیا ان تم تحبون اللہ اللہ فتبعونی اگر میں نال پیار پانا چاہتے چاہیے صرف میں محمد کی کے اشتبار محمد کو ملا اس کا نتیجہ نکلے گا تو اللہ بھی کو محبوب بنا رہے نعرہ تکبیر دیکھو جڑا مسئلہ سی وہ تو منیا گیا کہ انہوں نے قیاس نو حجت منیا پڑی جھگڑا تو یہ یہ نا کوئی نہیں پڑی کہیں تکلیف کا لفظ نہ نہ قرآن قرآن سے سے حدیث حدیث میں کہنا جی نہیں سانو رات مجرک بھی جب لفظ نہیں قرآن حدیث تھی یہ حکم کتوں لیں گے مجرک نے پیار بھی بدتی نے پھر دیکھو میں حدیث کا لفظ بخاوا حضور فرما نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما نے اعلیٰ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاس نے فرمایا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان سے فرض ہے ہر مسلمان واجب العلم اندا غیر علیہ کا مقلد الخنادیر کا مقلد الخنادیر ہیریاں دا دا دا دا تے جواہرات ہار ہار پانا پانا کی کی تقلید تقلید حدیث آیا او جہد کتاب اللہ موجود ہے سنت دے موتی بھی موجود نے اجماع تے اجتہاد جواہر بھی موجود نے یہ لفظ حدیث آیا کہ نہ آیا نار مسلا کی ثابت ہویا جوڑی آیت یہاں نے پڑھی وکار نہ ہو پہلی آیت اللہ کی اتباع والی پڑھی اچھے اللہ کے نبی کی تازہ داری کرو تو منکری نے حدیث جہاں نہ لے قرآن وڈے برا یہاں نے وہ گسے ہو گئے وہ کہن لگے کہ وہ خدا ہے وہ نبی مخلوق ہے خالق کے مخلوق میں بڑا فرق ہوں جی ابھی نبی کی بھی تابعہ داری کر لی تو یہ شرک سکھ شہید ہو جائے گا صرف سدھا ہی دے انہوں نے طریقہ بنا کے قرآن ایک آج کا انکار اللہ تعالی نے تیجا حکم دیتا تقلید کر اس شخص کے مذہب کی جو میری طرف رجوع رکھتا ہے میں نے بھی رکھتا مذہب میں نے بھی رکھتا میں قرآن پڑھنا یا تک دیکھو یہ قرآن ماننے ہیں ہاں دیکھو سامنے آ گئی نا گل مسجد خدا خدا دے گھر میرے ذمہ نہیں نہیں اے بولن دیو بے ہوندا اتباع دا پہلے اس وقت کے تحریف تحریر ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن دی میں تمہیں گا کہ مطلب یہ تو مولوی صاحب نے کہ اللہ اللہ اللہ کی کی تابے داری نہیں دکھائی محمد رسول میں میرے تابے داری وصاحب ہما فی دنیا دنیا معروفا زندگی سونی گزار مطلب ہے سبیلا من اور رفتے جڑا میری طرف میں پوچھنا سونے زیادہ والا اللہ کی طرف کوئی ہے ایک کو تکلیف امام علی اللہ نے دسیا وقت سبیلا من شاید انہاں دے نزدیک ایمان زیادہ اللہ کی طرف جھکن والا نبی تو زیادہ اللہ فرماد نے کل تھی میرے دربار پیش ہونا آنا جی تھی نئے محمد جی کے رفے کی سوا سب تو زیادہ منیف کون ہے اللہ تعالیٰ جتنا چکن والا کون ہے سونا انیس واسطے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کی تابے اللہ کی تابے میں یہ رسول فقط اطال تو تو ان تم ہبون اللہ اللہ پتا دی میں میں تمہیں کہ کہ نے نے نے قرآن قرآن قرآن قرآن پاک دے اندر فرمایا آتا جو کچھ میرے رسول دستا ہے یہ یہ کا لے لینا صحیح مان من لینا حدیث ضرور من دینا کیونکہ حدیث حدیثی اللہ نے رسول نے دیتی دے حدیث واضح العلم عند غیر مقلد مقلد الجوہر لفظ لفظ نہیں جار جڑا سارے پڑھ رہے سن میرے ماسٹر ماسٹر صاحب صاحب نے ہے ہے ہاں جی جی ہاں بات ہو سکتا تو اس کو تکلیف ہار کے اپنے گل پانا بے پڑے پاؤں اچھی ہار سانو سے منظور نہیں سانو ہار دے سونے مستفا فرمان کا سانو لا پڑیا ماں کاسول پڑھا میت الا رسول پڑیا ہوں اس کے اگے چلو اللہ ولا مؤمنت تو فرماندے بارے قرآن کو میں کر کر رہے رہے ہیں ہیں ماتا ماتا نلی نلی قرآن قرآن قرآن مکمنت الحمد للہ پنڈت شردا نام جب اور دس نا تو پہلے دو روپیے ہوں پڑھنا پڑنا مطلب کی گل چاہیے نا کہ چار آتا پڑی تین پڑھیا انہوں نے وہ پڑھنی ہے جہد تحت کی تکلیف نو منع کیتا ہوئے وہ پڑھنی ہے نا انج پہ سو آتا پڑھ دیو مرزا کہ سٹ آتا آدی نے بیس سارا طرح بہت ہو گئے اسی طرح اٹھ کے شردا نند واگوں قرآن دیا آتا گنتے رہنا آج کیوں میں تھی خدا نو منگو گے یہ آج تمہیں سنا کی لوڑ ہے ربی نو منگو گے یہ آج سنا کی لوڑ ہے جھگڑا تو اجتہاد سے پیا ہے نا یہ نفی کرنی ہے نا یہ بھی آج ایک بھی نہیں پڑھتے میں چار پڑیاں نے چنگا کوئی اٹھ کے دو یہ بند سو کرو سمجھ بھی قرآن پڑھی مانی صاحب اس طرح بے موقع قرآن پڑھنا پڑھ جائے شبینا کرنا جہاز ماقے سے بہرحال میں دسیا سی میں کر رہا تھا پہلو انہوں نے اتنے ہی آخر نا مسیح ویک بھائی تکلیف کا لفظ کوئی نہیں آتا قرآن حدیث حدیث حدیث سے ہوں یہ یہ یہ منے خنزیر خنزیر کے کے گل گل میں میں لفظ ہے منیا نا نا نا لیکن پھر غلط کیتا اللہ دے نبی نے آخیا آخیا کہ نہیں ہار ہار تو ہیرے کا ہے نا سڈے گل میں ابھی پایا ہے ابھی کدو کہنے کو خنزیر پاوے کہ خنجیر پاوی دی قسمت کتوں یار دیکھو گل کا کا پہلو انکار کہ کہ کہ ہوں منیا منیا منیا نہیں نہیں سامنے حضرت پھر تا رسول ہو نے نے وڈے منکر حدیث یہ آیت ٹھیک ہے پر اللہ کے نبی نے قرآن دیتا بخاری کو نہیں دیتی مسلم ہے کوئی نہیں یہ بعد دیا لکھی ہوئی کتاباں نے نے آخیا کہ حدیث دیتی میں کہنا اسی طرح اشتہار کا ذکر بھی موجود ہے اللہ کے نبی نے حضرت نو فرمایا پہلا مسئلہ کتاب نہ ملے رسول اگر نہ ملے حضرت مال نے ہے دو بی آئی میں آخیا اللہ کے نبی پاک کے سامنے انہوں سوال کے جواب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے W W W dot I R C P K dot com W W W dot ahl alhadith dot net W W W dot munazra dot O R مزید معلومات کے لیے Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero three zero one five six one five double eight one zero three four five five zero nine three seven four nine شکریہ الحمد للہ اللہ تیرا شکر ہے میری امت کا حکم حکم بھی رب نے نے نے دتا دتا کہ کہ کہ نہ نہ تھی تھی لیا لیا نہیں ہوں پتا ہے جواب کی کی کی دینا اٹھ کے اچھا پھر ابو کرو کر لو امریکہ میری گل یاد ابھی کہ ہر نے جن کیتے وہ جمع نہیں ہوئے وہ جمع نہیں ہے اگر وہ جمع شدہ دے دو اسی چلنے دیکھو کن نے دتا اللہ کے نبی نے دسیا نا ماں تا کو مر رسولو انہوں نے پڑھیا کہ سے بندہ مومن نہیں ہوں جنہ جہ اللہ کے نبی نو حکم نہ من پڑی نا ہاں، پر نہیں نا مصیبت نہیں میں اللہ کے نبی نو حکم اللہ کے نبی نے آخیا بھی اجتہاد منو اتحاد ہے اللہ دے نبی میں اتحاد تو راضی اللہ دے نبی اتحاد تے شکر ادا کرنا کیوں اسی حکم حکم منیا اللہ دے نبی نو نے منیا یہ ایک کے بڑھ یا ایک آیت پڑھن پڑھ جائے ایس کے جن میں انیاں آیت پڑھیاں نے یہ ہوئے کہ اتحاد منن والا مشرک اتحاد مشحدہ منن والا مشرق اتحاد منن والا بدتی اتحاد منن والا خدا دا منکر اتحاد منن والا نبی دا منکر یہ آیت ہے کہ پیش کرنا لیکن یہ دے وقت کا روگ مگر عمر کا کیا من بیٹھے حضرت تو بندہ بھی سن منیا نا حضرت ماگ نبی سن نہیں وہ نبی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی جو خلیفیا نے اپنی خلافت کے زمانے کے اعلان کیتا کہ اسی سب تو پہلو مسئلہ مطلب قرآن چو دساں گے پھر سنت چو جی نہ ملے تو اجتہاد جو خلافت ایک بھی غیر مقلد کوئی نہیں تھی وہ خلافت راستہ سی انگریز کا زمانہ ہاں، جی، بہت جیڑی چرت انگریز کے زمانے کی ہوگی خلافت راستہ کتوں یعنی قرآن حدیث سے بعد کا مقام ہے یہ اپنا نا ہی انفی بنا ہاں جی، سے باہر قرآن حدیث حدیث کا نچوڑ ہے قرآن دیکھنے سانو لوڑ کوئی نہیں کے دورے جدر مہار کا اتہس جمع نہیں سی ہاں جی حضرت عمر کا اتہاس جمع نہیں سی اتحاد چلنا ہوں جمع کیوں نہ کرتے میں اپنا موضوع چھٹ کے کیوں اجتہاج پر جمع ہوگی نفی سبر کرانے کی ضرورت جب اللہ نے کہہ دیتا میں تو اللہ رسول اللہ کی داری سے اللہ کے رسول جب اللہ نے لازمی دو چیزیں کھینچی اور تیسری چیز اپنے گلے لازم کرنے کیوں رسول اللہ جب اللہ سے اللہ کا رسول فیصلہ کر دے اللہ کے اللہ کے رسول نے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد کسی مومن عورت واسطے اختیار ہی باقی نہیں کہ اس فیصلے نو نہ منے ممیا اللہ رسول جس نے اللہ کی بے فرمانی کی اللہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے W W W dot I R C P K dot com W W W dot ahl alhadith dot net W W W dot munazra dot O R مزید معلومات کے لیے Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero three zero one five six one five double eight one zero three four five five zero nine three seven four nine شکریہ مولوی صاحب کے امام ابو حنیفہ کی تکلیف ثابت کر دیں امام کا اتحاد ثابت کر دیں تکلیف تکلیف امام حنیفہ کی ثابت کر دیں دلائل پیش کرتے ہیں کا کا جسے انسان کہ دلیل ایسا بڑا نال یہاں کچھ کچھ نہیں نہیں سمجھ سمجھ آتا آتا پھر تو تو بنی نبی صاحب اگر دیا چمڑے نو کچھ نہ لگے تو سورج والے قصور کوئی نہیں یہ ایسا سناؤ نال یہاں کچھ نہیں سمجھ آتا کہ اللہ کے لیے تابے داری کا حکم دے فرما دے کہ منی شاہ فکر وہ نہ ہے تم کو مزید آپ کو بہرکیف میں ہر ثابت ساری میرا موضوع سی سارا مسئلہ کیا ہے سر قرآن سنت میں قرآن و سنت مسئلہ ثابت کر رہی ہوں کہ مننا مسلمان کے یا قرآن کا مننا لازم ہے یا مستفا کے فرمان کا مننا لازم ہے بس انہیں دو چیزوں کا مننا فرض ہے دیکھو نے یہ آخیا کہ وہ ہار ہار کے گل پہ سونے چانی پسند ہے قرآن حدیث حدیث حدیث جھوٹ بولیا اتنے لفظ علم علم قرآن قرآن ہے ہے کہ کوئی چیز وہ حدیس ہزور نے سونا چاند فرمایا چاندا کچھ بھی تے حضور حورمایا بھی ڈرا دن اپنی گل لیا کرو آ گل تو بڑی صاف ہے نا دیکھا بھی نہیں بنتا چلو جھوٹ بولو اچھے تھی اپنا نام صرف ہنفی رکھا کیوں بھی تا نام نیا ہنفی ہے اہل سنت جما جب نال تعلق جوڑ لیا نا جب بل جماعت آخیا تو نبی نبی دے دے صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ نال تعلق جوڑ لیا نا جدو ہنسی نال تعلق جڑ گیا نہ جڑیا جڑ گیا نا سنو چہرہ تو فکا تو پہن دیا نا حضور فرمانے نے فقیر واحد اجب شیطان من الف آگے دن اچھے فقیر شیطان دی آپس بڑی لگتی جی فقیر دی تو کدی لگتی ہے شیطان دی ایک فقیر جڑا ہے ہزار آب نال شیطان سے زیادہ سکتے شیطان فقیر کو بڑا چلتا ہے نا یہاں کا کام کہ کہ کا لفظ ہوے وہ وہ رد ٹھیک ہے ہے نا چلن والا گناگار میں دسیا دشمن ہے وہ اگے اللہ نبی فرما رہے نے حضور فرما نے دو چیزاں ایک جگہ کٹیاں نہیں ہو سکتی اچھے منافق دے مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سکی نہیں عاشق کے ایک سوال کو پورا نہ یہ اتنے رکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں Islamic research centre Rawalpindi Pakistan کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر ہمارا پتا ہے W W W dot I R C P K dot com W W W dot ahl alhadith dot net W W W dot munazra dot O R مزید معلومات کے لیے Islamic research centre Rawalpindi Pakistan phone number zero three zero one five six one five double eight one zero three four five five zero nine three seven four nine شکریہ